فرعونی سیاست ملک میں دینی طبقے کو بالکل اسی طرح غلام بنا کر رکھا گیا ہے جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا قرآن پاک نے عالمی سیاست کا یہ عجیب نقطہ بار بار سمجھایا ہے فرعون نے اپنے ہی قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا ایک حصہ حاکم اور دوسرا حصہ محکوم سیاست کا یہ ظالمانہ طرز زیادہ عرصہ نہیں چلتا اور جو بھی اس فرعونی پالیسی کو اپناتا ہے اس کا حشر فرعون جیسا ہی ہوتا ہے پاکستانی حکمرانوں کا حشر دیکھ لیں توبہ توبہ اکثر کا کیسا برا انجام ہوا خود حکمران ہی نہیں ان کا پورا خاندان تباہ و برباد ہوا مگر بعد والوں نے کوئی عبرت نہ پکڑی وہ آنکھیں بند کر کے فرعونی پالیسی کو اپنائے بیٹھے ہیں ملک کا سیکولر طبقہ حاکم اور دیندار طبقہ محکوم سیکولر طبقہ معتمد اور دینی طبقہ مشکوک وزارت داخلہ کی فائلوں میں آج بھی انگریزی دور حکومت کی طرح علماء کرام اور دیندار مسلمان نگرانی کے خانے میں آتے ہیں مدارس پر شک مساجد پر حملے پابندیاں اور دینی جماعتوں اور رہبروں کے راستے بند اے دیندار مسلمانوں استغفار سے قوت ملتی ہے تصویر سے طاقت ملتی ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرو تاکہ تمہارے جہاد اور دیگر دینی کاموں میں قوت آئے یہ عجیب اسلامی ملک ہے یہ عجیب اسلامی ملک ہے جہاں سینما بنانا آسان اور مسجد بنانا مشکل یاد رکھیں جب تک اس ملک میں دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو آزاد شہری کے حقوق نہیں ملیں گے یہ ملک نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ یہاں امن قائم ہو سکتا ہے فرعون کا نظام خود فرعون کو کامیاب نہ کر سکا تو کسی اور کو کس طرح سے کامیاب بنا سکتا ہے اے مسلمانوں استغفار توبہ استغفار صبح و شام استغفار اے مجاہدین کرام حب دنیا سے حفاظت کی دعا کلم طیبہ یعنی ایمان کی زوردار محنت اقامت صلاح اور جہاد فی سبیل اللہ کی انتھک محنت اور صبح و شام استغفار الله الذي لا إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اپنے گربانوں میں جھانکنا ہوگا اے مسلمان بھائیوں اور اے مسلمان بہنوں صرف حکمرانوں کو کوسنے سے کام نہیں بنے گا بلکہ ہم سب کو اپنے گربانوں میں بھی جھانکنا ہوگا وہ دیکھو سیلاب کا پانی سر پر آ پہنچا ہے اب تو غور کرو کہ ہم دین کے معاملے میں آگے جا رہے ہیں یا پیچھے ہمارا رخ جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہم فلان ایک کام کرتے تھے اب نہیں ہوتا یہ تنزلی کی علامت ہے مومن وہ ہے جس کی زندگی کا ہر آنے والا دن ایمان میں پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اسی قدر اپنا رنگ پختہ کرتا جاتا ہے اگر ہم پہلے اچھے تھے اور اب برے ہو گئے ہیں تو یہ بہت خوف کا مقام ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کلمے سے کٹ گئے ہیں کلمے کے پاور ہاؤس سے جڑے ہوتے تو ہر دن نئی قوت ملتی ہر دن نیا کرنٹ ملتا اور ہر گھڑی نئی منزل طے ہوتی وہ دیکھو پانی سیلاب بن کر آ رہا ہے اب تو ہم سب دل کی گہرائی سے توبہ کر لیں اور یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله